زہیر بن بن بن حرب اور اور ابن نمیر نے نے نے نے نے نے کہا کہا کہا ہم ہم سے سے سے سے سفیان عیینہ حدیث حدیث بیان کی کی ہمیں ابان وغیرہ حکم سنائی انہوں انہوں انہوں عبد الرحمن ابی لیلہ حضرت برا رضی اللہ عنہ روایت نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی پوست نہ چھکاتا یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں جا چکے ہیں زہیر نے کہا سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفے کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حتی نراہ قد یعنی ہم دیکھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے کے بجائے حتی نراہ یس یعنی ہم انہیں سجدہ کرتے دیکھتے کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ